جی شکریہ مجھے مجھے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم تعویز پہنتے ہیں کیا یہ پہننا حرام ہے کیونکہ میرا ایک دوست گیا عمرے کے لیے تو اس کے پیچھے وہ سترا لگ گیا کینچی لے کے اس کو گلے میں تعویذ تھا مخانہ کعبہ میں تو اس کے پیچھے کینچی لے کے دوڑا گیا اس کو اتارا ہاگا حرام آگا حرام تو کیا حالانکہ جبکہ اس کے اندر وہ قرآن آیات ہی تھی جو اس کے اندر جس تعویذ پہنا ہوا تھا تو کیا تعویذ پہننا حرام ہے جزاک اللہ خیر بھائی نہیں بھائی طویز جو ہے یہ جائز ہے ایسا طویز جس میں قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں وہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو اصل میں وہ تو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے نزدیک تو ہر چیز ہی حرام ہے لہذا ان کے قول پر اعتبار نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم طویز لکھا کرتے تھے دیا کرتے تھے تو حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کبھی لے کر دیا کرتے تھے عورت کے لیے درد زی کی یعنی آسانی کے لیے بچے کی ولادت کی آسانی کے لیے آپ کبھی لے کے دیا کرتے تھے اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ حسنین کریمین کو وہ معوضہ تعین سے طبیعت کیا کرتے تھے یعنی آخری دو صورتوں سے تو یہ سنت سے ثابت ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اس کو حرام کہنا ہی حرام کہنا اس کو حرام ہے اینوسنٹ